لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب یہاں لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب اس کو اظہار کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حمزہ ہا عین ہا غین خا کے الفاظ میں سے ہے والمشرکین منفکین حت تیاہمل یہاں والمشرکین اور منفقین یہاں مد آ رہی ہے بعض لوگ اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے اس پر دھیان دیں منفقین اخفا ہے اس کو جو ہے بڑا اوپن کر کے پڑھنا چاہیے تیاہمل تا تیاہمول نہیں پڑھنا یا تا تیا یعنی اس کو قلقلہ نہیں ہونا چاہیے تا یا البینہ یا کو یا نہیں پڑھنا بینہ رسول من اللہ غنہ آیا یتلو یہاں قلقلہ نہیں تا پر ہوگا یتلو نہیں پڑھنا یتلو صحفم مطہرہ اب یہاں صحفم یہاں پر ادغام بالغنہ تھا اور دو دفعہ آیا اس کو متحرہ نہیں پڑھنا متحرہ اب تو کو موٹا پڑیں گے اور ہا دونوں ہا جو ہیں انہیں سینے سے نکالا جائے گا فی ہا صحیح ہا کو پڑھنا ہے کتب قیمہ آپ کتب با کے اوپر اخفا قوف کو صحیح پڑھ کے یا کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا قیمہ نہیں پڑھنا قیمہ وما تفرق الذین را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے اوت الکتاب مم یہاں پر بھی غنہ ہوگا مم بعد ما جت ال اب یہاں جو ہے مد ہے بڑی مد ہے چار الف ما جت ال تا کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا بینہ یا کو پھر سیٹی کی آواز نہ آئے وما امیرو تین الف البود اللہ عین کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا اللہ کو موٹا پڑنا ہے کیونکہ پیچھے پیش اور زبر ہو تو اس کو موٹا پڑا جائے گا مخلصین مخا کے اوپر اکثر لوگ قلقلتے ہیں مخلصین بہت موٹا لہدین و یوقی مسولت و یوقی مسولت و تز اب یہاں جھٹکا بھی ہے مگر قلقلہ کی آواز ویو تز کا یہ نہ ہو ویو تز کا زا کے اوپر سیٹی کی آواز و رالی کا رال سافٹ کر کے دین القیم ان الذین کفروا من اہل الكتاب ہا کو موٹا کر کے پڑھیں والمشرکین شین کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا فی ناری جہنم نون پر غنہ خالدین اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ خا اور ہا کو ایک جیسا پڑھتے ہیں خا کی آواز کلیئر ہونی چاہیے خالدین فی ہا ہم شر البریہ اب یہاں کیا آیا الا ہم شر اور آ کو موٹا پڑا اور اس کے بعد بریہ را کے نیچے بریہ کی را کے نیچے زیر ہے اس کو بالکل باریک پڑھنا ہے شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا اب ہمارے ہاں اولائکا کو لوگ صحیح نہیں پڑھتے جو دوسرا حمزہ ہے اولائکا حالانکہ یہ غلط ہے حمزہ کو کلیئر پڑھیں اولائکا ہم خیر البریہ خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم اخفاء آیا جنات عدن اب یہاں دال پر قلقلہ اور نون اخفاء تجری جیم پر پھر قلقلہ عدن تجری من تحتها الانہار اب یہاں بہت بڑی غلطی ہم نے دیکھی ہے من تحتها الانہار یعنی ہا اور نون پر لوگ کلکھلا کرتے ہیں اور یہ انتہائی جو ہے غلط عمل ہے من تحتها تی ہا کو بالکل سافٹ من تحتها الانہار انہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم اب یہاں نون جو ہے اس پر بھی نہیں آپ نے قلقلہ کرنا رضی اللہ نہیں پڑھنا رضی اللہ عنہم ورضو عن اب یہ ذرا مشکل ہوتا ہے نون کے ساتھ دو جزم جمع ہو جاتے ہیں ہاں آ گیا عنہ ذالک لمن خوشی ربہ نون کے اوپر اخفا آیا اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں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 لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ۖ إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند رب بهم جنات عدن تجري جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خوشی رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخرا الحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ